ابو خریرا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت اور جہنم کے درمیان بحث و تکرار ہوئی جنت نے کہا میرے اندر کمزور اور مسکین داخل ہوں گے جہنم نے کہا میرے اندر ظالم اور متکبر داخل ہوں گے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کرتے ہوئے جہنم سے کہا تو میرا عذاب ہے اور میں تیرے ذریعے جس سے چاہوں گا انتقام لوں گا اور جنت سے کہا تو میری رحمت ہے میں تیرے ذریعے جس پر چاہوں گا رحم کروں گا جامع ترمزی حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو اکسٹھ یہ حدیث صحیح ہے